او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوی سب سے حسین سب سے کامل اور مخلوقات کی نسبت ولقد کرمنا بنی آدم ساری آدم کی اولاد محترم اور معزز ہے چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے اور باقی جو مخلوق ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو و خلا قلقم معل اور بے یہ جو کچھ میں نے بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے اور حدیث قدسی میں ہے یبنا آدم خلقت الاشیاء اشیا ال و قلق تو میرے بندے سارا ساری کائنات الاشیاء جو کچھ ہے تیرے لیے اور تو میرے لیے ہے فلا تشتغل بما ہو ولک عمن انت ان تو اس دنیا کی خاطر مجھ سے غافل نہ ہو جانا تو جو انسان کی خاطر بنا ہے وہ اس سے ادنا ہے یہ اس سے اعلیٰ ہے ایک فرق ان میں بڑا خوبصورت ہے عجیب ہے انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اور ساری مخلوق علامہ پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے اور علم دو چیزوں کا ہے ایک ضرورت زندگی کا ایک مقصد زندگی کا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو نہ یہ جانتا ہے نہ وہ جانتا ہے وہ اللہ من بطون امہاتکم لا تعلمون کم لاتا اللہ نے تمہیں دنیا میں جب بھیجا اور تم لائے گئے دنیا میں تو تم کچھ بھی نہیں جانتے اور اپنی اصل فطرت میں ہے ان نہ غلومن جہولا تم بڑے ظالم ہو چھوٹے نہیں بڑے اور بڑے جاہل ہو چھوٹے نہیں بڑے جاہل نہ یہ مقصد زندگی کا علم جانتا ہے نہ یہ ضرورت زندگی کا علم جانتا ہے اور جہالت بھی بہت بڑی جہول اور اس کے ساتھ ظلم وہ بھی بڑے درجے کا جہالت بھی بڑے درجے کی باقی مخلوق دیکھو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل قد علم صلاح ہو و تصبیح ہو مقصد زندگی میرا کیا ہے ساری مخلوق کو پتہ ہے کلن قد علم صلاح ہو و تصبیح ہو مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے مجھے رب کو یاد کیسے کرنا ہے ہر مخلوق کو پتا ہے یہ جو تار جا رہا ہے اسے بھی پتہ ہے مجھے اپنے رب کی بندگی کیسے کرنی ہے کل کل میں سب کچھ آ گیا انسان کو چھوڑ کر وہ مکلف ہے انسان اور جنات ساری مخلوقات و امن یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے کلن سے زیادہ طاقتور ہے و امن اللہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی بندگی میں لگا ہوا ہے میں میرا مقصد کیا ہے یہ علم انہیں پیدائشی طور پر حاصل ہے انسان کو کچھ پتہ نہیں میرا آنے کا مقصد کیا ہے ضرورت ہے زندگی کا علم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رب آقا کل خلقہ ثم ہدا جب علیہ السلام سے پوچھا فرعون نے فمر رب کون رب ہے جس کا کہہ رہے ہو تو کہا رب الدی ثم ہدا میرا رب وہ ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا دوسرا بھی دونوں اس میں مراد لیے جا سکتے مرغی کے انڈے میں بچہ اکیس دن رہتا ہے اور انسان کا بچہ نو مہینے رہتا ہے اس کا قیام نو مہینے ہے اور اس کا قیام اکیس دن ہے وہ نو مہینے کا جب باہر آتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کون ہوں میں کیا ہوں اور یہ صرف اکیس دن گزار کر جو ہی باہر نکلتا ہے وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور وہ دانا چگتا ہے اور اسے پتہ ہے میں نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا فوراً اپنے پنجوں سے چونچ سے الگ الگ کرتا ہے اور اس میں سے دانے کو اٹھاتا ہے روڑے کو ادھر کر دیتا ہے کسی سے بھی نہیں پوچھا نہ ماں سے پوچھا نہ باپ سے پوچھا باپ پہلے ہی بھاگا ہوتا ہے مرغے سے مرغے خان کہاں اما کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو اپنا کام کر کے بھاگ گیا ہوتا ہے صرف اما ہوتی ہے تو چلو اما سے ہی پوچھے اماں میں کی کھاوا کی نہ کھاوا دس تو ہمارے بچے تو چار پانچ سال کے وجہ ان کو یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ یہ پیو یہ پیو ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ وہ پیدا ہوتے ہی جانتا ہے مجھے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا مجھے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا بلی کو دیکھا اور واپس دوڑ لگائی اسے کیسے پتا چلا کہ یہ مجھے کھا جائے گی مجھے اٹھا کے لے جائے گی بھاگ کے واپس آتا ہے دوست دشمن کی پہچان اپنی ضرورت زندگی کے علم کا پورے کا پورا اندر ہی میں خزانہ عقاب کی لمبی اونچی اڑان بے خطا نظر بے خطا جھپٹ باپ سے نہیں سیکھی ماں سے نہیں سیکھی سانپ کا پھنکارنا بل کھانا زہر بنانا اور ڈسنے کے لیے پھن پھیلانا یہ کسی سے نہیں سیکھا رب ثم بھینس کا بچہ گرتا ہے وہ پڑا رہتا ہے تو ہی وہ اٹھتا ہے نا تو سیدھا ماں کے تھنوں کی طرف چلا جاتا کوئی اس کو پکڑ کے نہیں لے جاتا کہ تیرا وہ آپ ہی منہ مارتا ہے اور انسان کے بچوں کو کتنی دیر سکھانا پڑتا ہے کہ تیرا دودھ تیری ماں کی چھاتیوں میں ادھر منہ کر ادھر منہ کر اور وہ اٹھتا ہے اور اس پوری آنکھ بھی نہیں کھلی ہوتی تو سیدھا ماں کے تھنوں پر جاتا ہے یہ علم ہے وہ جو پیدائشی طور پر لے کر آتا تب آپ اس کو ساری کائنات میں پھیلا دو ساری کائنات کی ہر مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ کتے کو بھاگ بھگاؤ نا وہ بھگتا آگے پانی آ گیا تو رفتار نہیں چھوڑی کرے گا وہ اسی رفتار میں بھاگتا ہوا پانی میں گھس جائے گا اس کو کیسے پتا ہے کہ مجھے تیرنا آتا ہے اس نے تو پہلے کبھی پانی میں گھس کے دیکھا ہی نہیں ذرا اس کی رفتار میں کمی نہیں ہے یہ سر میں آپ کو دیہات سے یہ میرے مشاہدے ہیں جو دیکھ کر میں سیکھا ہوں دیہاتی زندگی بھی ہے شہری بھی ہے لیکن آج تک شہروں میں دل نہیں لگا آج تک زندگی گزر گئی شہروں میں تو کتا کو بھگاؤ وہ بھاگے گا بھاگے گا آگے آ گیا پانی کبھی اس کی رفتار میں کمی نہیں آئے گی بریک نہیں لگے اگو تو پانی آ گیا ہوں کی کروں وہ سیدھا چھلنگ لگا اس کو کیسے پتا چلا کہ مجھے تیرنا آتا ہے وہ ایک دم تیرتا ہوا پار ہاتھی کو بھگاؤ وہ بھاگتا ہوا جائے گا جب پانی دیکھا نا تو کھڑا ہو جائے گا وہ نہیں کبھی بھی پانی کے اندر جائے گا وہ پہلے ایک پاؤں اندر لے جائے گا پھر دیکھے گا میرا پیر لگتا ہے کہ نہیں لگتا اگر پیر لگتا ہے تو پھر دوسرا پیر اٹھائے گا اسے پتا ہے میں بڑھ جا میں کو نہیں تیر سکنا غلط مچھلیوں کا غذا بنوں گا تو ایک پاؤں رکھتا ہے جب اس کا پاؤں زمین پہ لگ جاتا ہے پھر دوسرا رکھتا ہے اور اگر اس کا پاؤں نہ لگے تو وہاں سے وہ واپس ہو جاتا ہے رب بون ہدا یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں تاکہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے لیے تو قرآن کی آیت ہی کافی ہے لیکن یہ مشاہدات سے تھوڑی سی بات اور واضح ہو جاتی ہے ایک چیونٹی جو آپ کے قدموں تلے آپ کے ٹائروں تلے کروڑوں کی تعداد میں مرتی ہیں اندھیرے میں پیدا ہوتی ہیں اندھیرے میں پروان چڑھتی ہیں کیسی قطار بنا کے چلتی نظر بھی کچھ نہیں آتا ہم مسجد میں سب سیدھی نہیں کر سکتے یہ سفید نہ بچی ہو نا تو ہم سب سیدھی نہیں کر سکتے وہ کہہ رہے میں سفے سیدھی کرو سفے سیدھی کرو موجہ نال کھلوتے ہیں کوئی اگاں کوئی پیچھا اور آپ چونٹی کو رات کے اندھیرے میں دیکھو تو اس کی ایک سیدھی قطار ہے جہاں وہ بل کھاتی ہے وہاں ساری بل کھاتی ہے جہاں وہ سیدھی چلتی وہاں ساری سیدھی چلتی یہ کہاں سے علم آیا نظر تو آتا نہیں چونٹی کو نظر نہیں آتا بہت تھوڑا چند سینٹی میٹر تک دیکھتی اس کے آگے اس کو نظر نہیں آتا تو پھر یہ سیدھا کیسے چلتی ہے کہ کل اس کا ایک کام بتاتا ہوں اس کے اتنے کام ہیں کہ اس پر پوری کتابیں لکھی پڑیں پوری کتابیں ایک کام جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو اس میں ایک گروہ ہے جن کے ذمہ پیرا دینا ہوتا ہے بھائی تو پیرے کا ہے ان کا سر قدرتی بڑا ہوتا ہے پیدائشی طور پر ان کا سر بڑا بنا تھا انہوں نے شیشہ نہیں دیکھا کہ ہمارا سر بڑا ہے کوئی ان کو بتاتا نہیں تمہارا سر بڑا ہے یہ یہ سب پہرے دار ہیں جو ہی یہ طاقت پکڑتے ہیں یہ جا کے حدود پہ کھڑے ہو جاتے ہیں سرحدوں پر اور پہرا دینا شروع کر دیتے ہیں اور چند پہرے دار جا کر دروازے کو ایسے بند کر دیتے ہیں سر آپس میں جوڑ کر ایسے بند کر دیتے ہیں جو آپ کو چونٹی کا سوراخ نظر آتا ہے باہر سے کھلا اندر سے بند ہوتا ہے آگے پیرا لگا ہوتا ہے تو یہ چونٹیاں جب گزرتی ہیں تو ایسے راستہ دیتے ہیں جب واپس آتی ہیں تو چونٹی کے آگے دو بازو ہوتے ہیں ایسے ہلکے ہلکے مونچھوں ہوں ایسے بال ہوتے ہیں دو بال ہے اس وہ ان کو آ کر ان کے سر پر ایسے آ کے نا دستک دیتی ہے اگر لاہور میں لاہور میں دس کروڑ خاندان آباد ہیں چونٹیوں کے تو اس سے زیادہ ہوتے ہیں دس خرب بھی کم ہے تو میرے خیال میں یہ بھی کم ہوں گے اگر لاہور میں دس کروڑ دس ارب دس خرب خاندان چونٹیوں کے آباد ہیں نا تو ہر چیونٹی کے دستک دینے کا انداز دوسری سے جدا ہے ایک نہیں لاہور میں چار پانچ لاکھ گھر ہوں گے ہمارے پاس گھنٹیوں کی آواز اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم ہم ہر گھر کو الگ گھنٹی دے سکیں یا ٹیلی فونوں میں بھی گھنٹی ایک کی بجتی ہے ہر کوئی میرا بوجھ نہیں کھڑ گیا میرا بوجھ نہیں کھڑ گیا ہم انسان ہو کر اتنی آوازیں نہیں بنا سکے کہ ہر گھر کی الگ الگ ہم گھنٹی کی ان کو آواز دے سکیں چونٹیاں دس کروڑ دس ارب دس خرب اور ہیں صرف اوپر کے دو یہ دو دو بال ہیں یہ دو ریشے ہیں ان کو ایسے ایسے حرکت دیتی ہیں ہر چونٹی کی یہ حرکت دینے کا انداز دوسری سے جدا ہوتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے گھر کی اور پڑوسی کے گھر کی گھنٹی ایک جیسی ہو گئی وہ بھی وہی لے کر آ گیا ہمارا بھی ملازم وہی لے کر آ گیا قدرتی اب میرے مہمان بہت آتے ہیں ان کے بہت کام آتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجے تو ان کا چوکی دار پٹھان وہ بھاگ کے باہر آئے آگے مہمان میرا تو ایک دن وہ میرے ڈرائیور سے بھائی مولانا صاحب سے کہو اپنا گھنٹی بدلے مہمان اس کا آتا ہے بھاگنا مجھ کو پڑتا میں تو بھاگ بھاگ کے تھک گیا ہوں اس سے کہو اپنا گھنٹی بدلے <laughs> انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اتنی آوازیں پیدا کر سکے یہ چونٹی کا علم ہے اور یہ جو پہرے دار ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آواز اپنی ہے تو وہ راستہ دے دیتے ہیں اور اگر وہ کوئی اور آ جائے تو کبھی راستہ نہیں دیں گے اگر وہ شرافت سے واپس چلی جائے تو کچھ نہیں کہیں گے اور اگر وہ گھسنے کی کوشش کرے پھر وہ ایک دم وہاں لڑائی شروع ہو جائے گی پھر پیچھے سے توپ خانہ بلایا جائے گا وہ چونٹیاں ایسی ہیں جن کی دم موٹی ہوتی ان کے سر موٹے ان کی دم موٹے یہ توپ خانہ ہے چونٹی کا وہ سارے دروازے پر آ کر یوں سیدھے الٹے لیٹ جائیں گے ٹانگے اوپر اور سر نیچے کر کے اور وہ فائر کریں گے یہ دم سے کلاشن چلتی خلقه ثم ربی لیکن انسان جاہل من بطون لا تعلمون شیئا کچھ بھی نہیں جانتے ہو اللہ ہمیں بھی سب کچھ دے دیتا کیوں نہیں دیا ہمارا امتحان ہے ہمیں اس میں ہی فیم اور کئی فکا ملون تمہیں تو وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو لہذا تمہیں آلات دے دیے فجال ول ابسور ول اصیدہ یہ تین چیزیں ہیں اس سے تم علم لے سکتے ہو ان سے تم اپنے اندر اتار سکتے ہو پیدائشی طور پر نہیں دیا گیا ضروریات زندگی کا علم بھی انسان باہر سے لیتا ہے اور مقصد زندگی کا علم بھی انسان باہر سے لیتا ہے اپنے اندر میں لے کر وہ پیدا نہیں ہوتا تو اب چونکہ امتحان کا جہان تھا تو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے علم اندر دنیا میں اتار دیے دو راستے بنا دیے ایک باطل کا ایک حق کا جس دن حق آیا اسی دن باطل آیا جس دن باطل آیا اسی دن حق آیا جس دن آدم علیہ السلام اترے اسی دن شیطان اترا دونوں کو اکٹھے اتارا گیا دونوں کی محنت چلی ایک کا علم قابیل کو رام کر گیا دوسرے کا علم حابیل کو اپنا فرما بردار اور متی بنا گیا دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل دونوں کے پاس اپنا اپنا اپنے اپنے اپنے اپنے فضائل اور دونوں کے پاس اپنی اپنی دعوت ہے آگے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خالی ذہن بنایا ہے الحمہ فجو رہا و برائی اور اچھائی کا الہام کر دیا گیا ہے پھر ہمیں اختیار دیا گیا ہے اما شاکرم و اما کپورا اب ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے تم چاہو ایمان کا راستہ اختیار کرو تم چاہو کفر کا راستہ اختیار کرو تم چاہو تو شکر گزار بنو تم چاہو تو کفور نہ شکرے بنو اما شاکرن و اما کفورا تم شکر گزاری کے راستے پر چلو تو فسن و یس یسرا ادھر کی آسانیاں ملیں گی تم نہ شکری کے راستے پر چلو تو فسن و یس اسرا ادھر کی آسانیاں ملیں گی تم غلط راہوں کا انتخاب کرو تو ادھر کے بھی اسباب ملیں گے اور تم صحیح راہوں کا انتخاب کرو تو ادھر کے بھی اسباب ملیں گے انسان اس لیے خالی و ذہن پیدا ہوتا ہے اور جاہل پیدا ہوتا ہے اسے سیکھنا پڑتا ہے اور جب یہ اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہے پھر اللہ اس پر علم کا راستہ کھولتا ہے جب یہ کہتا ہے لا ادری پھر اس کے اوپر درایت کا راستہ کھلنا شروع ہوتا ہے اس لیے الف لام میم الف لام میم یہ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہو میں نہیں جانتا کہو میں نہیں جانتا جب تم کہتے ہو میں جانتا ہوں تو پھر اللہ دروازہ بند کر دیتا ہے اور جب تم کہتے ہو میں نہیں جانتا تو اللہ دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے اب الف لام مین بے مطلب تو ہے نہیں دنیا کی واحد زبان ہے عربی جس کے حروف کا بھی مطلب ہے ہماری تو الف بے کا کوئی مطلب نہیں نا لیکن عربی کی الف کا بھی مطلب ہے با کا بھی مطلب ہے پا کا بھی مطلب ہے ہماری الف بے تو کچھ بھی نہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا کہ بچے بیٹھے تو مسجد میں ہمارے حافظ جی ہمیں گاؤں میں قاعدہ پڑھاتے تھے یہ اس وقت ہوتا تھا بغدادی قاعدہ وہ ہے نورانی قاعدہ تو ہمیں وہ ٹون بھی یاد ہے ہم یاد بے او تے او یاد ہو رہا ہے او یہ یہ ہمارے الفاظ ہیں واحد زبان ایک لڑکا تھا یاسین جلا تھا ہمارے گاؤں کا اس کو سبق یاد کرایا اس کا جی نماز یاد کرا رہے تھے و سبحان کلام و کسم کا جد جو کا ایک دفعہ تو جب تو بیٹھ پکا پھر میں ہوں تیرے کو سننا سگا جی چنگا جی جا کے بیٹھ گیا دورا دورا تارا اور پکا لیا جی اور آ سنا آ گیا سنا و تبارک کا نہ لکالا ندو کا وقال جدو کا نہ لکالا کا یہ ایسا جملہ اٹک گیا ہاں، چالیس سال ہو گئے آج تک وہ ذہن سے نہیں نکلا تو ہماری کیا ہے یہ واحد زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب ہیں الف کوئی مطلب تو ہے جو اللہ نے کہا الف تکا لام کوئی مطلب ہے میم کوئی مطلب ہے سود کیوں کہہ رہا سود والقرآن قرآن ذکر کیوں کہہ رہا قاف والقرآن المجید کیوں کہہ رہا نون ول قلم البا کیوں کہہ رہا حامیم کتاب کیوں کہہ رہا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت یہ کیوں کہہ رہا ہے ہا میم عین سین قاف ان کے مطالب ہیں ہمیں نہیں بتایا کہ کہو کیا کہو لا حضر یا لو مجھے نہیں آتا کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا یہ جو سند ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ ضرورت زمانہ کی وجہ سے ہے نہ کہ کوئی سلف کا طریقہ ہے یہ لاشوری طور پر اپنے عالم ہونے کا احساس پیدا کر دیتی کہ میں عالم ہوں چاہے وہ کتنا کہتا رہے جی میں تو یہ کچھ نہیں لیکن یہ سند ہاتھ میں آنا اس کے لاشعور میں یہ مہر لگاتا ہے کہ تو عالم ہے تو نے پڑا ہوا ہے تجھے آتا ہے اس کو نکالنے کے لیے بسیار سفر باعت تا پختہ شبت خانے پھر کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں تب جا کر یہ چیز اندر سے نکلتی ہے اب یہ ایک ضرورت ہے اس لیے اب ان بچیوں کو بھی صنعت دی جا رہی ہے جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کسی کے پاس کوئی سند نہیں تھی وہ ان کا اپنا وجود ہی ان کی صنعت تھا يقول كان الری یقول کا الذي يقولها انا ذا ان کا اپنا وجود ہی دلیل تھا اب ہمارے پاس چونکہ اپنے وجود میں دلیل کوئی نہیں تو ہم کہتا دیکھو کہ میرے کو سند ہمیں سند عبارت بارہ پڑھنی نہ آئے تو یہ لاشعور میں لاشعور میں ایک غلط تصور پیدا کرتی ہے کہ مجھے آتا ہے اور آتا اس کو ہے جو کہتا ہے مجھے نہیں آتا وہ لا ادری کو دل میں اتارے گا تو ادری کا در اللہ کھولے گا یہ تو چنا دیکھو نا یہ قرآن کا علم ہے قرآن اور قرآن اللہ کا کلام ہے کلام اللہ کی صفت ہے تو جیسے اللہ کی صفات لا محدود ہیں تو علوم قرآن لا محدود ہیں لا محدود ان کی حد کوئی نہیں لہذا جتنے مرضی راضی پیدا ہو جائیں جتنے مرضی ابن و کثیر پیدا ہو جائیں جتنے قرطبی پیدا ہو جائیں جتنے مرضی مفسرین ابن عباس جیسے پیدا ہو جائیں اس میں سے ایک قطرہ نہیں نکال سکتے ایک ایک قطرہ کم نہیں کر سکتے ابن القیم نے لکھا ہے کہ جنت میں ایک محفل لگے گی اس محفل میں صرف علماء شریک ہوں وہاں اللہ قرآن کے علوم ان پر کھولے گا پھر ایک ایک لفظ میں ایک ایک حرف میں ایسا جہان کھولے گا کہ ان کو جنت یاد ہی نہیں رہے گی کہ جنت بھی کوئی چیز ہے اسی کی لذت میں ایسا گم ہو جائیں گے تو انہیں جنت بھول جائے گی تو یہ اللہ یہ منوانا چاہتا کہو میں نہیں جانتا اس سے تو حضرت علی نے فرمایا حضرت علی نے کہ اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو ستر اونٹوں پہ لا دی جائے آٹھویں صدی کے عالم آٹھویں انہوں نے سورت فاتحہ پہ کتاب لکھی ہے مدار اس کی ایک آئے پر بارہ سو صفحات لکھے ایک بارہ سو صفحات محدود ہے ایک رات حضرت علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتانے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے اور ایسی مسلح پر بیٹھے بات شروع فرمائی بسم اللہ کی با صرف با پہ بولنا شروع کیا تھا فجر کی اذان ہو گئی با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا با یہ حروف بھی اپنے اندر اتنے مطالب رکھتے ہیں کچھ ہیں جو بغیر نقطے کے ہیں جن کو محمل کہتے ہیں کچھ ہیں جو نقطے والے ہیں جو معجم کہلاتے ہیں محملہ معجم یہ جو محمل ہیں یہ طاقتور ہیں جو معجم ہیں یہ کمزور ہیں کمزور اس لیے ہیں کہ اپنے معنی کی دلالت میں نقطے کے محتاج اور محمل اپنی دلالت میں نقطے کا محتاج نہیں ہے اللہ نے جب کلمہ بنایا تو ان حروف سے بنایا جس میں نقطے والا کوئی حرف نہیں آتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کلمات کا ان حروف کا انتخاب فرمایا جس میں نقطے والا حرف کوئی استعمال نہیں ہوا ان حروف میں طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی تو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے لا ادری میں نہیں جانتا یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے یہ اندر میں کیفیت بنے گی تو آدمی ساری زندگی سیکھے گا اللہ نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا إِلَىٰ دی مَا اوہا ما اوحا کا مطلب ہے کہ تم جان نہیں سکتے تم تصور نہیں کر سکتے تم نہیں دیکھ سکتے تم نہیں پڑھ سکتے تم نہیں لکھ سکتے تم نہیں سوچ سکتے میں نے اپنے نبی کو کیا کچھ دے دیا جب خود کہہ رہا ہو علم نشرح لک صدر اور جب کہہ رہا علم کا لم تو تعلم اور جب کہہ رہا نزل بہ روح المین کہاں تو اللہ قلبک جب اتنی آیات اللہ کے نبی کی شان ہے صرف شان علم یہ شان علم ہے تو اوہا اللہ ہی ما اوحا وہ ببن منبع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا سارے نبیوں کو دیا وہ ایک ذرہ اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے وہ سہارا کی طرح ہے تو ماں اوہا میں جتنی مرضی تشبیہ لاؤ چھوڑی ہے ما اوہا جتنا سارے نبیوں کو دیا وہ ایک ذرے کی طرح ہے اور جتنا اللہ کے نبی کو دیا سات آسمان سات زمینوں کی طرح ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس سے بھی کوئی اور لاؤ تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ مال ما اوہا کے اندر ساری وسعت موجود ہے اتنا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور براہ راست دل پر اتارا اور اصلی اللہ کے کلام اللہ کا کلام الفاظ کا محتاج نہیں ہے تو ایسے اترا جیسے اللہ کا کلام ہے قلب اطہر پر یہ سب ایک طرف رکھو علامہ کا معلم تکن تعلم علم علم نشر کا سد اللہ قلب کا اور فاوحا الى عبده ما اوحا اور اور ایسی آیات ڈھونڈو میں تو جو اچانک ذہن میں وہ آپ کو بتا دی یہ ساری آیات سامنے رکھو اب ایک آیت سامنے لاؤ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وقل رب زدنی علما میں نے تمہیں اتنا دے دیا ہے پھر بھی تو کہہ کہ اللہ مجھے اور عطا فرما <clears throat> مجھے اور عطا فرما رب زدنی علما جال تل مل علم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنفس الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأت وكنز لا تخاف عليه لسه خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويفسوك الجمال إذا عريت والعضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت فلو قد ذقت من حلواه تعمى لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى متاع ولا دنيا فيها كلفتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا قدر بزينتها فتنتا یہ ابو اسحاق البیری کی نصیحت اپنے بیٹے کو ڈیڑھ سو اشار میں کو چند اشار سنائے ہیں کہہ رہے ہیں میرے بیٹے تو پیسے کا ہی پجاری بن گئے ہیں پیسے کو تو نے آگے کر دیا اور علم کو تو نے پیچھے کر دیا تیری جان کی قسم تو نے صحیح فیصلہ نہیں کیا کاش تو سورہ تاہا پڑھتا تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ علم اور مال میں زمین آسمان کا فرق ہے تو میں نے کہی تاہا کا کیا مطلب ہے ستا علم لوتا کراتا تو مجھے مجھے سوچ آئی کہ یہ یہ کیا کہا ہے وبین بنسل واہی بہن ستا علم ہو ادا تاہا پھر جب سورہ تاہا دیکھی تو اس میں یہ آیت نکل آئی وہ کل رب زدنی علما پھر مجھے خیال ہے کہ اچھا اس آیت کی وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بھی کہہ رہا ہے رب زدنی علما تو وہ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا یہ تو وہ خزانہ ہے خرچ کرو گے تو بڑھے گا بند کرو گے تو مک جائے گا ختم ہو جائے گا نہ چور پڑے نہ ڈاکو پڑے جہاں بیٹھے گو بیٹھو گے عزت پاؤ گے جہاں جاؤ گے اندھیرے چھٹ جائیں گے جہاں جاؤ گے راہیں پاؤ گے جس فتنے پر بھی اس سے وار کرو گے یہ یہ وار بے خطا جائے گا دنیا کے تمام فتنوں کے لیے بے وار خطا ہے جو اللہ کا علم تجھے ملا ہے اگر تجھے اس کا ذائقہ نصیب ہو گیا تو نہ تمہیں دنیا کا کوئی کھانا متوجہ کر سکے گا نہ کوئی شکل اور مورت اور صورت تمہیں متوجہ کر سکے گی تو میں ابھی تک اس کے حقائق کا پتہ نہیں ہے لیکن میری آپ کی نماز سے پہلے اور نماز کے اندر کی کیفیت برابر ہوتی ہے تو یہ مواقب ہے کہ نماز پڑھنا تو سیکھ لیتا میرا بندہ میرے سامنے جو کھڑا تھا تو سیکھ ہی لیتا کیسے کھڑے ہونا تیسرا نمازی وہ ہے جو معفون عن ہو جو رعایتی پاس ہو جائے گا کہ نماز کے دھیان میں کوشش تو کرتا ہے کبھی دھیان جمتا ہے کبھی نہیں جمتا تو اسی ادھیڑ بن میں بیچارہ اپنی نماز پوری کرتا ہے کبھی اللہ کے سامنے اور کبھی گھر کے سامنے اس سے درگزر کی جائے گی تینتیس نمبر پاس چوتھا ہے جو اصل نمازی ہے معجور جہاں سے نماز کے تمرات برکات شروع ہوتے ہیں وہ معجور ہے وہ کون ہے وہ جب کہتا ہے اللہ اکبر پھر اللہ اور وہ ہوتا ہے تو تیسرا اس میں کوئی شامل نہیں ہوتا ہے یہ معجور ہے کہ جس کی نماز میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا اور پانچواں درجہ وہ ہے نماز جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے جعلت قرۃ و عینسلہ یہ مقربین ہے وہ معجور ہے یہ مقرب ہے کہ نماز اس کی آنکھ کی ٹھنڈک بن جاتی تو ہم کم از کم تیسرے درجے پر تو حج ہیں